مختلف ممالک میں ہونے والے اجتماعات کو دیکھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں آج کے اس سلسلے میں ہم کشمیر پونچھ میں ہونے والا سنتوں بھرا بیان دیکھنے اور سننے کی سعادت حاصل کریں گے ان شاء اللہ علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد الحمد للہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله دور حاضرہ کے ولی کامل آفتاب قادریت محتاب رضویت پیکر کر علم و حکمت صاحب خوف و خشیت باعث خیر و برکت میرے امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اطار قادری رضوی ضیائی دامت برکات ملالیہ اپنی گھر گھر کی ضرورت فیضان سنت جن دوم کے باپ غیبت کی تباہ کاریا میں سونن ابو داود کے حوالے سے نقل فرماتے ہیں رسول بے مثال بی بی آمینا کے لال صاحب جود و نوال پے کر حسن و جمال دافع رنج و ملال اپنی ہر صفت میں با کمال محبوب رب جلال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم و رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان حقیقت نشان ہے تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ ہے اسی دن حضرت سیدنا آدم صفی اللہ ادانبی جینا والی سلا و سلام پیدا ہوئے اسی میں ان کی روح مبارکہ قبض کی گئی اسی دن سور پھونکا جائے گا اور اسی دن ہلاکت تاری ہوگی لہذا اس دن مجھ پر درود پاک کی کثرت کیا کرو کیونکہ تمہارا درود پاک مجھ تک پہنچایا جاتا ہے صحابہ کرام علیہ مردوان کی مدنی سوچ پہ قربان قیامت تک آنے والے لاکھوں لاکھ مسلمانوں کو ڈھیروں ڈھیر وسوسوں سے بچانے کے لیے انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ عز و و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کے وصال کے بعد دنیا سے آپ کے پردہ فرمانے کے بعد درود پاک آپ تک کیسے پہنچایا جائے گا اس پر نبیوں کے تاجدار دو عالم کے مالک و مختار رب کے رازدار اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل نے انبیاء کرام علیہ و وسلام کے اجسام یعنی جسموں کو کھانا زمین پر حرام فرمایا ہے صلو علی الحبیب اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله جب بھی صلو علی الحبیب کی صدا آپ کے کانوں میں آئیں صلو علی الحبیب کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے محبوب پر درود پاک پڑے سننے والے کو چاہیے کہ محبت کے ساتھ بلند آواز سے اس وقت درود پاک پڑھا کرے تو دعوت اسلامی کے جتی امام الحمد ہم حاضر ہے اور یہاں پر وقتاً فوقتاً صلو علی الحبیب کی صدا لگا کر ہمیں درود و سلام کی ترغیب دلائی جاتی ہے تو جب بھی علی الحبیب سنیں درود پاک ضرور ضرور پڑا کرے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی مسمد وبا وبارک وسلم توبو اللہ استغفر الله صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله 1431 سنة هجري رجب المرجب کی آج سترہ تاریخ ہم سب تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے محکمے کے مدنی ماحول کے زیر سایہ جموں کشمیر کے قدیم شہر پونچھ میں سنت و برے جتی میں حاضر ہیں اللہ رب العزت دور و نزدیک سے ہم سب کا یہاں پر آنا اپنی وارکا میں قبول فرمائیں دونوں جہاں میں اپنے کرم کے شایا نشان اس کی برکت نصیب فرمائیں خوش نصیب اسلائی بھائی جب بھی قرآن و سنت کی باتیں سننے جمع ہوتے ہیں نگاہ نیچی کی یہ ادب سے یکسوئی کے ساتھ بیٹھ کر سننے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کی خوب خوب برکتیں لوٹنے میں کامیاب ہوتے ہیں آپ بھی اپنا قیمتی وقت لے کر یہاں پر آئے ہوئے دور و نزدیک سے آئے ہوئے اس عجتی ماں کی آخری آخری گھڑیا ہے یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے جو بھی میرے بھائی سن رہے اگر کوئی باہر وغیرہ ہے سب سے میری التجا ہے کہ برائے کرم اجتماع گاہ میں آ کر بیٹھ جائے اور ہو سکے اتنی دیر تعظیم کی نیت سے ادب سے دو جانوں بیٹھ کر سننے کی کوشش کریں تھک جانے کی صورت میں اپنی سہولت کے مطابق بیٹھ جائے پھر دوبارہ دو جانو ہو جائے اس سے انشاءاللہ شاء اللہ وجل توجہ زیادہ رہے گی برکتیں زیادہ نصیب ہوگی الحبیب محمد منقول ہے ایک امیر و کبیر شخص اللہ تبارک و تعالی سے دولت سے نوازا دنیا کا مال اور اس کی آشائش نے اسے مغرور بنا دیا اور اللہ جل کی یاد سے بھلا دیا زندگی مستی میں گزر رہی تھی ایک دن عید کے روز اپنی بیگم صاحبہ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہا تھا دروازے پر ایک سائل آ گیا اس نے بڑی آجیزی کے ساتھ سوال کیا اور کہا کہ میں دو دن سے بھوکا ہوں آج عید کا دن ہے خدا را مجھے کھانا کھلاؤ یہاں پر ایک بات ارض کرتا چلوں آج کل جتنے بھی ہمارے معاشرے میں یہ بھکاری پائے جاتے ہیں یہ تقریباً نائنٹی نائن پرسینٹ کہوں گا میری بات شاید غلط نہ ہوگی پیشاور بھکاری ہوتے ہیں اور ان بھکاریوں کو علماء فرماتے کہ ان کے سوال پر دینا یہ بھی گنا ہے کیونکہ یہ اس کے حقدار نہیں ہے اور اس طرح ان کو دینے والے ان کی بھیک مانگنے کی عادت ڈال کے ان کے گناہ میں شریک ہو رہے ہیں ہاں حقدار ہے جیسا میں نے عرض کیا اس کو دینا بہت بڑے ثواب کا سبب ہے اور اس کے علاوہ مطلب کہ مسکین کی تعریف میں نہیں آتا کھانے اور کھانا اس کے پاس ہے پہننے کے لیے لباس ہے لیکن شرعی اصطلاح میں وہ فقیر کی تعریف میں آتا ہے فقیر کی تعریف اس کو اس کو کہیں گے کہ کسی کے پاس اتنا مال ہی نہیں کہ اپنے ضروریات اور قرضے وغیرہ سے فارغ اس کے پاس اتنا مال نہ ہو جو نصاب کی مقدار کو پہنچتا ہو نصاب کی مقدار ساڑھے باون تولہ چاندی یا ساڑھے سات تولہ سونا تو ایسا شخص اگر اس کے پاس مال ہے لیکن سامنے اس کا قرضہ بھی اتنا ہے اگر قرضے میں سے لیس کر دے تو کچھ بھی نہیں بچتا یا اتنا بچتا ہے کہ نصاب کو نہیں پہنچتا یا بہرحال نصاب کی صورت اس کی پوری نہیں ہوتی وہ شرعی فقیر ہے اس کو زکوٰۃ فطرہ وغیرہ دینا جائز ہے لیکن اس کو بھی شریعت نے سوال کرنے کی اجازت نہیں دی ہے وہ اپنے لیے زکات و فطرہ وغیرہ کا سوال نہیں کر سکتا ہاں اگر اس کے سوال پر کسی نے دیا اس کو تو وہ چونکہ حقدار ہے زکات فطرے کا اس لیے اس کو دے سکتے ہیں لیکن اس کو سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی سائل اسی طرح کا حقدار تھا بیچارہ اس نے کے سوال کیا کہ دو دن سے بھوکا ہوں عجیز کا دن ہے خدا کے واسطے مجھے کھانا کھلاؤ وہ امیر و مغرور آدمی اس سائل کی آواز سن کر بڑے غصے میں آ گیا اور کہنے لگا یہ کمبخت سائل یہ بھکاری عید کے دن بھی پیچھا نہیں چھوڑتے پھر نوکر کو بلایا اور اس سے کہا اس فقیر کو دھکے دے کر دروازے سے نکال دو چنانچہ نوکر نے ایسا ہی کیا اور اس فقیر کو دھکے دے کر نکال دیا اس امیر و کبیر کی یہ مغرورانہ حرکت بار گائے الازا وجلح کو سخت ناگوار گزری اور اللہ الز و کی غیرت جوش میں آئی کچھ دنوں بعد امیر آدمی کے کاروبار میں نقصان واقع ہونا شروع ہو گیا آہستہ آہستہ اس کی تمام جائیداد اسی خسارے کے کام آنے لگی آج یہ دکان ہاتھ سے نکلی کل وہ دکان قبضے سے گئی حتیٰ کہ کچھ دن کے بعد اس شخص کی ساری جائیداد نیلام و غرق ہو گئی اور وہ پائی پائی کا محتاج ہو گیا خدا کی شان چند روز پہلے جو بڑا امیر و کبیر تھا وہ آج مفلس و قلاش ہو چکا ہے اور اس سے فاقے پر فاقے آنے لگے ایک دن اس کی بیوی نے کہا اب تو آپ اپنی روٹی بھی مہیا نہیں کر سکتے خود اپنی روٹی نہیں کھا سکتے پھر مجھے کیوں ساتھ لیے لیے گھوم رہے مجھے طلاق دے دیجیے تاکہ میں کسی دوسرے سے نکاح کر کے اپنی زندگی تو آرام سے گزاروں چنانچہ اس شخص نے اپنی بیوی کو بھی طلاق دے دی اور وہ بالکل تنہا رہ گیا اس بیوی نے عدت گزار کر کسی دوسرے امیر آدمی سے نکاح کر لیا ایک سال کا عرصہ گزر گیا اور پھر عید کا دن آیا اور یہ عورت اپنے دوسرے شوہر کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھی اللہ رب العزت کی شان یہی عورت پچھلے سال کی عید کے دن پہلے خاوند کے ساتھ کھانا کھا رہی تھی اور آج اس عید کے دوسرے دن دوسرے خاوند کے ساتھ بیٹی کھانے کھاتی نظر آ رہی ہے اور اتفاق دیکھیے کہ اسی دن بھی دروازے پر فقیر آیا اور آج بھی دروازے پر ایک فقیر آ گیا اور اس نے بڑی آجیزی کے ساتھ کہا میں چار روز سے بھوکا ہوں خدا را مجھے کھانا دیجیے اب یہ دوسرا جو اس کا شور تھا یہ نیک تھا اس نے اپنی بیوی سے کہا چار دن کا بیچارہ بھوکا ہے ایسا کرو پہلے فقیر کو کھانا بھجواؤ پھر ہم کھا لیں گے چنانچہ بیوی اٹھی اور اس کے لیے کھانا لے کے چلی اتفاق اس کی نظر دروازے پر کھڑے فقیر پر پڑ گئی اسے دیکھتے چیخ مار کر گر گئے اور بے ہوش ہو گئی شوہر دوڑا اور منہ پر پانی کے چھیٹے دے کر اسے ہوش میں لایا اور اس سے پوچھا تم بے ہوش کیوں ہو گئی وہ یہ معاملہ کیا ہے بیوی بی نے روتے روتے جواب دیا یہ جو دروازے پر باہر فقیر کھڑا ہے یہ فقیر دراصل میرے پچھلے سال والا شوہر تھا اور میں اس کی بیوی گزشتہ سال کی عید کے دن ہم دونوں کھانا کھا رہے تھے کہ ہمارے دروازے پر ایک فقیر آ گیا اس نے نشائے دولت میں آ کر اسے دھکے دے کر نکالوا دیا اور آج یہ اپنے اس غرور کی سزا بھگت رہا ہے کہ خود در بدر کی بھیک مانگ رہا ہے اب اس عورت کا یہ نیا شوہر بولا اچھا یہ بات ہے تو لو اللہ اللہ کی شان بے ریاضی کا ایک اور بھی نظارہ کر لو مجھے پہچانو میں کون ہوں غور سے دیکھو میں وہی فقیر ہوں جسے تمہارے خاوند نے دھکے دے کر نکلوا دیا تھا اللہ اللہ نے تمہارے شوہر کی جگہ مجھے بٹھا دیا اور میری جگہ تمہارے اس پہلے شوہر کو بٹھا دیا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 توبوا الى الله استغفر الله صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں جو آج تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے میکے میکے مدنی ماحول کے زیر سایہ پونچھ شہر میں ہونے والے سنت و برے عظیم و شان اجتماع میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہو ہم سب کے لیے عبرت عبرت اور عبرت حاصل کرنے کا موقع ہے ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ جس دنیا اور اس کے مال و دولت کی محبت میں ہم کھوئے ہوئے ہیں جس دنیا اور اس کے مال و دولت کی نشے میں ہم گرک پڑے ہوئے ہیں جس دنیا اور اس کے مال و دولت اور اس کی آسائش کے پیچھے رات و دن ہم بھاگتے رہتے ہیں جس دنیا کی سہولتوں کی خاطر ہم رات و دن کمانے کے اندر مصروف ہیں جس دنیا کی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کے چکروں میں ہم مشغول ہیں جس دنیا کی زندگی کو ہم اپنا سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں یہ دنیا نہ آج تک کسی کی ہوئی ہے نہ آئندہ کسی کی ہوگی کتنی بے اعتبار ہے دنیا چار دن کی بہار ہے دنیا اور عمر دراز مانگ کے لائے تھے چار دن دو آرزو میں کٹ گئے دو انتظار میں آج دنیا بھر کے لوگ بدقسمتی کے ساتھ مسلمان بھی دنیا کی محبت کا مارا نظر آ رہا ہے دنیا اور اس کی مال کی محبت میں ہر نازیبا حرکت کرتا نظر آ رہا ہے دنیا اور اس کے مال کے حصول کی خاطر نہ کرنے والے کام کرتا نظر آ رہا ہے دنیا اور اس کی سہولتوں کی خاطر اپنے گھر بار کو بھی چھوڑتا نظر آ رہا ہے دنیا اور اس کی سہولتوں کی خاطر اپنے بال بچوں سے دوری بھی اختیار کرتا ہوا نظر آ رہا ہے دنیا اور اس کے مال و دولت کی خاطر رات رات بھر جگ جگ کر بھی یہ میں تو مشقت کرتا نظر آ رہا ہے جی ہاں اسی دنیا کے چکروں کے اندر آج کا طالب علم رات رات بھر کر امتحان کی تیاری کرتا ہوا نظر آ رہا ہے اسی دنیا اور اس کے مال کی لالچ کے اندر آج کا طالب علم جو یہ سوچ رہا مجھے کل ڈاکٹر بننا ہے مجھے کل انجینئر بننا ہے مجھے کل ایڈوکیٹ بننا ہے مجھے کل فلا پوسٹ اختیار کرنی ہے مجھے گورنمنٹ کی فلا جاب اختیار کرنی ہے مجھے یہ کرنا ہے مجھے وہ کرنا ہے یہ رنگین سنہرے سپنے دیکھتا ہوا آج کا یہ نوجوان رات رات بھر جاگ کر نیند کشا گولیاں کھا کھا کر بھی امتحان کی تیاری کرتا نظر آتا ہے اس امتحان کی تیاری میں چاہے اس کی نمازیں چھوٹتی ہو چھوٹ جائے چاہے رمضان کے روزے چھوٹتے ہو چھوٹ جائے دنیا کا امتحان میرا ضائع نہیں ہونا چاہیے اسی دنیا اور اس کے مال کے حصول کی خاطر دنیا میں کاروبار کرنے والا بندہ اپنے مال و دولت کی مستی میں ایسا مست ہو جاتا ہے نمازوں تک کو فراموش کرنے لگ جاتا ہے رمضان کے روزوں میں گرمیاں اگر بڑھ جائے تو چونکہ کاروبار کا ہر نہ ہو اس لیے معاذ اللہ روزے بھی ترک کرتا نظر آتا ہے اب اس دنیا کے مال کے حصول کی خاطر چاہے اسے جھوٹ بول کر کاروبار چلانا پڑے چلاتا ہوا نظر آتا ہے مسلمانوں کو دھوکا دھوکہ دے کر دھندا کرنا پڑے یہ اپنا دھندا کرتا ہوا نظر آتا ہے ملاوٹ والا مال دے کر بیچنا پڑے یہ نظر آتا ہے کرتا ہوا اسے سود و رشوت کا لین دین کرنا پڑے یہ سود و رشوت کا لین دین کرتا نظر آتا ہے سودی اداروں سے بڑی بڑی لونے لینی پڑے یہ بڑی بڑی لونے لیتا نظر آتا ہے مقصد میری دنیا سور جائے میری دنیا کی زندگی بہتر بن جائے میرے پاس آپ سائیکل ہے تو اسکوٹر آ جائے اسکوٹر ہے تو چار پہیے والی گاڑی آ جائے چھوٹی گاڑی ہے بڑی گاڑی آ جائے نہ سستی گاڑی ہے مہنگی گاڑی آ جائے کرائے کا مکان ہے اپنی اونر شپ کا مکان ہو جائے چھوٹا مکان ہے بڑا مکان ہو جائے فلیٹ ہے ٹینامنٹ بن جائے بنگلہ بن جائے یہ آشا اس دنیا کی آ جائے یہ نعمت دنیا کی آ جائے دنیا کی وہ نعمت میرے پاس آ جائے دنیا کی یہ راحتیں میرے پاس آ جائے صرف صرف صرف آج کا مسلمان بد قسمتی کے ساتھ دنیا دنیا اور دنیا کی خاطر جیتا نظر آتا ہے اب اس دنیا کے لیے سے جو بھی کرنا پڑے اس کو کرنے سے گریز نہیں کرتا حالانکہ اس دنیا اور اس کے مال و دولت کی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حقیقت کتنی حدیثوں کا خلاصہ ہے کہ اگر دنیا کی حقیقت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اللہ اللہ کی بارگاہ میں ہوتی تو دنیا میں کوئی غیر مسلم کوئی کافر پانی بھی نہیں پی سکتا تھا اس دنیا سے ہم نے اتنا دل لگا لیا اس دنیا کے مال و دولت کے پیچھے اندھے بن کے بھاگ رہے اس دنیا کو بہتر بنانے کے لیے اپنی ہمیشہ والی آخرت کی زندگی کو داؤں پر لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں ارے جس دلیل دنیا اور اس کے مال کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اس دنیا کے تعلق سے حدیث پاک میں کیا ارشاد فرمایا گیا چنانچہ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا نبیوں کے تاجداد عالم کے مالک و مختار اللہ عز و کی عطا سے غیبوں پر خبردار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا کو مردار اور اس دنیا کے طالب کو کتا فرمایا ہے کہ دنیا مردار ہے اور اس کا طالب کتا ہے کتا اور ہمارے بزرگوں نے محدثین نے کرام میں ارشاد نبوی کی بڑی حکیمانہ تفسیر فرمائی فرماتے ہیں کہ دنیا کے تعلیم کو آخر کتا کیوں فرمایا گیا حالانکہ مردار کو دنیا کو مردار کرا دیا گیا تو مردار تو کتا بھی کھاتا ہے کوا بھی کھاتا ہے دوسرے حوالات بھی کھاتے آخر کار اس کو کتا کیوں فرمایا گیا چنانچہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ کوے اور کتے کی مثال دے کر کہ مردار یہ کتا بھی کھاتا ہے کوا بھی کھاتا ہے کوا صرف گوشت ہی کھاتا ہے اور ہڈیوں کو چھوڑ جاتا ہے مگر کتا مردار کی گوشت سمیت ہڈیوں کو بھی رگڑ جاتا ہے اسی طرح یہ دنیا کا عاشق بھی یہ دنیا کا متوالا بھی چونکہ دنیا کی ہڈی تک نہیں چھوڑتا اسی لیے طالب دنیا کو کتا فرمایا گیا دوسری وجہ کہ کوا مردار پر دن کو چھپٹتا ہے رات کو نہیں آتا مگر کتا دن میں بھی اور رات میں بھی مردار کے پاس سے نہیں ہٹتا اسی طرح دنیا کا طالب یہ دنیا دار بھی دن اور رات مردار دنیا کو اپنائے رکھتا ہے اور اس کی جستجو میں دن اور رات لگا رہتا ہے تیسری وجہ کہ کوا مردار کو دیکھ کر شور مچاتا ہے اور اپنے بھائیوں کو بھی اپنی قوم کو بلا لیتا ہے اور اس مردار کو سب مل کر کھاتے ہیں مگر کتے کی حقیقت یہ کہ کتا جہاں پہنچا دوسرے اپنے کسی بھائی کو بھی قریب نہیں آنے دیتا اسی طرح طالب دنیا بھی اکیلا دنیا کا مالک بننا چاہتا ہے کسی اپنے بھائی کو قریب نہیں پھٹکنے دیتا اور چوتھی وجہ کہ کوا اپنے مردار بھائی کوے کا گوشت نہیں کھاتا دوسرے مردار کا کھائے گا لیکن اپنے مردار بھائی کوے کا گوشت نہیں کھاتا اور کتا اپنے مرے ہوئے کتے کی لاش کو بھی رگڑ جاتا ہے اسی طرح دنیا کا طالب یہ انسان بھی یہ دنیا دار بھی اپنے بھائی کا مال بھی کھا جانے میں دریگ نہیں کرتا اس لیے دنیا کے طالب کو کتا فرمایا گیا ہے کتنی بے اعتبار ہے دنیا موت کا انتظار ہے دنیا میرے میچھے میچھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں جو آج تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مے کے مے کے سنت و برے مدنی ماحول کے زیر سایہ ہونے والے عظیم الشان سنت و برے اجتماع میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہو خدا کے واسطے اپنے معاملات پر غور کر لیجئے اپنے اندر ہم دنیا اور اس کے مال کی محبت کتنی پاتے ہیں اس کا خدا کے واسطے آج اس اجتماع میں سنجیدگی کے ساتھ جائزہ لے لیجئے اگر واقعی دنیا کی محبت مال کی محبت ہمارے دل میں نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے اور معاذ اللہ ربی العالمین اس کی دنیا کی محبت اس کے مان و دولت کی محبت اگر دل میں محسوس کرتے ہیں آج اس دنیا کے تماشوں سے عبرت کے مدنی پھول چن لیجئے دنیا کی حقیقت کیا ہے اس دنیا کی تعریف حضرت مولا کائنات سیدنا علی اور مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی بارگاہ میں پوچھی گئی تو آپ نے ارشاد فرمایا میں اس گھر کی کیا تعریف کروں کہ جس کا صحت مند اصل میں بیمار ہے جس کا بے خوف پشیمان ہے جس کا مفلس غمگین اور جس کا مالدار مسائل میں مبتلا ہو اور جس کے حلال کا حساب ہو اور حرام پر عذاب ہو اور مشکوک پر ملامت ہو یہ دنیا کی حقیقت یہی بات سید علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کریم سے دوسری مرتبہ پوچھی گئی تو آپ نے ارشاد فرمایا وضاحت سے بیان کروں یا مختصر جواب دوں عرض کیا گیا مختصر فرمائیے آپ نے ارشاد فرمایا اس دنیا کے مال حیال کا حساب ہے اور اس کے حرام پر عذاب جو دنیا اور اس کی محبت میں گر کر رہتا ہے اس کے لیے ہلاکت ہی ہلاکت ہے حضرت مالک بن دینار علیہ رحمت اللہ الغفار کا ارشاد ہے کہ تم جس قدر دنیا کے لیے غمگین ہوتے ہو اسی قدر اگر آخرت کا غم جس قدر دنیا کے لیے غمگین ہوتے ہو اسی قدر تمہارا آخرت کا غم کم ہو جاتا ہے اور جس قدر آخرت کا غم کھاتے ہو اسی قدر دنیا کا غم مٹ جاتا ہے سیدنا مولا کائنات علی اور مرتصا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا فرمان عبرت نشان ہے کہ دنیا اور آخرت دو سو کی نہیں دنیا اور آخرت دو سو کے نہیں ہیں ایک کو جتنا راضی کرو گے دوسری اتنی ناراض ہوگی دنیا کو راضی کرنے میں لگ جاؤ گے تمہاری آخرت ناراض ہوگی اور آخرت کو راضی کرنے میں لگو گے تمہاری دنیا ناراض ہوگی فیصلہ ہمیں کرنا ہے کہ ہمیں کس کو راضی کرنا ہے دنیا کتنی ہماری پچاس سال ساٹھ سال اسی سال سو سال سوا سو سال پھر ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے اور آخرت کی زندگی ارے قبر کی زندگی ہزاروں سال کی زندگی ہزاروں سال کی قیامت آئے گی اپنے وقت پر آئے گی کب آئے گی ہمیں نہیں پتا ابھی بڑی بڑی بڑی بڑی قیامت کی علامت ظاہر ہونا باقی ہے اس سے یہ محسوس ہوتا کہ ہزاروں سال کا وقت شاید قیامت آنے میں لگے یہ ہزاروں سال کا پیڑ قبر کے اندر تنے تناؤ گزارنا ہے اور قبر سے ہزاروں سال کا عرصہ گزار کا بھی عرصہ پتا نہیں ہمارے ساتھ کیسا گزرے گا یہ قبر ہمارے ساتھ ماں کی مامتا والا سلوک کرے گی یا یہ قبر ہماری پسلیاں توڑ پھوڑ کے رکھ دے گی ہمیں نہیں پتا یہ قبر ہمارے لیے جنت کا باغ بنے گی یا معاذ اللہ جہنم کا گڑا بنے گی ہمیں نہیں پتا اس سے جیسے تیسے خلاصی ہوگی قیامت کا پچاس ہزار سالہ دن ہوگا اس پچاس ہزار سالہ دن کی سختیاں اس کی رسوائیاں اس کی ہلاکت کھیلیاں اپنی جگہ پہ الگ اس کا برا بیان الگ اس پچاس ہزار سالہ دن کا وقت گزارنا اور اس پچاس ہزار سالہ وقت گزرنے کے بعد اگر اللہ تبارک کا و تعالیٰ کی رحمت شامل حال ہوئی مصطفیٰ کریم علیہ و تسلیم کی نگاہ کرم ساتھ ہوئی تو جنت ٹھکانا اور نہ ناراضی و ناراضی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں جہنم ٹھکانا اب پتہ نہیں وہاں پر کتنا رہنا ہے ہر گنہگار جس کا ایمان پر خاتمہ ہوا اگر وہ جہنم میں گیا بھی تو طے ہے کہ اس کو شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے جہنم سے نکالا جائے گا اب وہ جو زندگی ہے جنت کی وہ ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ والی زندگی اب غور کرے کہ آخرت کی یہ زندگی ہے اور دنیا کی یہ مختصر سے زندگی ہے ہم کس کی تیاری کتنی کر رہے ہیں یہ اپنے ضمیر سے پوچھے آخرت کی تیاری کتنی کر رہے ہیں اپنے ضمیر سے پوچھے اور دنیا کی تیاری کتنے اپنے زمین سے پوچھے اس دنیا کو خوشگوار بنانے کے لیے کتنے جتن کر رہے ہیں یہ تو ہمارا نفس بہتر جانتا ہمارا زمین بہتر جانتا ہم بہتر جانتے ہیں کس کی کتنے جتن ہم اس کے پیچھے کر رہے ہیں اور آخرت کی تیاری کے لیے کتنی کوششیں کر رہے ہیں یہ بھی ہم خود بہتر جانتے ہیں ہمارا زمین جانتا ہے کہ ہم کتنی تیاری کر رہے ہیں اور آخرت کی تیاری نمازوں کے اندر ہے ہم نمازیں کتنی پڑھتے ہیں آخرت کی تیاری رمضان کے روزوں کے اندر روزے کتنے رکھتے ہیں آخرت کی تیاری زکاتیں پوری دیانتداری داری سے ادا کرنے میں کتنی ادا کرتے ہیں آخرت کی تیاری سلائے رہبی میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اپنے مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے میں کتنا اس نے اخلاق برتتے ہیں آخرت کی تیاری نیکو کاری میں پرہیزگاری میں سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنانے میں آخرت کی تیاری داڑھی بڑھانے میں آخرت کی تیاری امامت سجانے میں آخرت کی تیاری سنت والا لباس اپنانے میں آخرت کی تیاری اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنے میں آخرت کی تیاری اپنی زبان کی حفاظت کرنے میں آخرت کی تیاری اپنے کانوں کی حفاظت کرنے میں آخرت کی تیاری اپنے جسم کے ایک ایک آزاد کو حرام کی طرف بڑھنے سے بچانے میں آخرت کی تیاری کتنی تیاری کرتے غور کرے نا ارے نماز کس کے لیے کجا کرے دنیا کے لیے جھوٹ کس کے لیے بولے دنیا کے لیے غیبتیں کس کے لیے کر رہے ہیں مسلمانوں کے دنیا میں لذت پانے کے لیے سود اور رشوت کا لین دین کس کے لیے ہو رہا دنیا کے لیے مسلمانوں میں ظلم و ستم کس لیے کیا جا رہا دنیا کمانے کے لیے زکات ادا کرنے میں کیوں بخل ہو رہا ہے دنیا کے لیے مال اپنا رائے خدا میں خرچ کیوں نہیں ہو رہا دنیا کے لیے رشتے داروں کے ساتھ اس نے سلوک کیوں نہیں ہو رہا دنیا کے لیے فلمیں ڈرامے کیوں دیکھے رہے دنیا کے رنجے لجت کے لیے داڑیا منڈا کے گندی نالیوں میں کیوں باہر جا رہی ہے دنیا کی لذت پانے کے لیے ارے ایک مٹھی سے داڑھی کیوں گھٹائی جا رہی ہے دنیا کی لذت پانے کے لیے فرن کی فیشن کا لباس کیوں پہنا جا رہا ہے دنیا کی لذت پانے کے لیے ہر حمل ہمارا غور تو کرے ہمارا ہر عمل دنیا دنیا اور دنیا کے لیے نظر آ رہا ہے آخرت کے لیے کر کے آ رہے ہیں ہم چار وقت کی نماز پڑھ لیتے فجر کی نماز ہماری کہاں پر ہوتی ہے غور کر لیں جماعت سے واجب ہونے کے بعد بغیر شرع مجبوری کے کتنی جماعتیں ہماری چھوڑ جاتی ہے غور کر لیں سنتیں کیوں کیوں اپنائی نہیں جاتی کتنی اپنا رہے غور کر لیں ہر فرد جو آج اس سنت و بر عظیم و شان جتی ماہ میں حاضر ہے اپنے اوپر غور کر لیں کہ دنیا کی زندگی جو میرے رب اللہ کی ایک عظیم نعمت مجھے ملی ہے یہ دنیا کی زندگی تو آخرت کی تیاری کے لیے ملی میں اپنی آخرت کی تیاری کتنی کر رہا ہوں کتنی کوشش کر رہا ہوں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنما کا فرمان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے تین حصے کیے ہیں ایک حصہ مومن کے لیے دوسرا منافق کے لیے اور تیسرا حصہ کافر کا ہے مومن اس دنیا کو اپنی آخرت کا زیادہ راہ بناتا ہے منافق اس دنیا کو زیب و زینت میں بسر کرتا ہے اور کافر اس دنیا سے نفع اندوز ہونے میں زندگی بسر کرتا ہے تین قسمیں ہیں یہ ہم کون سی قسم کی دنیا گزر رہے غور کر لے اپنا اوپر کون سی قسم کی دنیا ہماری گزر رہی ہے غور کر لے آج اپنے اوپر اور ہمارا اسلاف ہمارے بزرگان دین کے نزدیک دنیا کی حقیقت کیا تھی حضرت فضائل بن عیاس اور اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اگر مجھے ساری دنیا قصب حلال کی صورت میں مل جائے حلال خالص حلال ساری دنیا حلال کی صورت میں مل جائے مگر آخرت کی بھلائی اس میں نہ ہو تو میں اس سے اس طرح دامن بچا کے نکل جاؤں گا جیسے تم مردار سے دامن بچا کے نکل جاتے ہو حضرت وحب بن منبے رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے عقل مندوں کے لیے دنیا عقل مندوں کے لیے مال غنیمت اور جاہیلوں کے لیے سامان غفلت ہے انہوں نے اس کی حقیقت نہ جانی یہاں تک کہ دنیا سے کوچ کر گئے جب وہاں ان پر اس کی حقیقت منکشف ہوئی تو انہوں نے واپسی کا سوال کیا جو نا منظور ہوا میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں جو آج تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مے کے مے کے سنت و برے مدنی ماحول کے زیر سایہ سنت و برے عظیم و شان اجتماع میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہو خدا کے واسطہ اپنے اوپر غور کر لیجیے اے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلائی بھائیو بالخصوص اے میرے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ اسلائی بھائیو دعوت اسلامی کے مبلغوں دعوت اسلامی کی ذمہ داروں آئے ہم بھی اپنے اوپر غور کر لیں ارے ہم درس و بیان دنیا کے لیے کرتے ہیں اپنے لیے کتنا درس و بیان کرتے اس پر بھی غور کر لیں اپنے آپ کو کتنا سمجھاتے اپنے آپ کو کتنا سکھاتے اس پر غور کر لیں دنیا کو تو دنیا کو تو دنیا سے بے رغبتی کا سبق سکھاتے ہیں دنیا سے ہماری رغبت کتنی اس پر بھی تو غور کر لیں آج ہماری مدنی کاموں کی کوتاہیاں جو ہوتی ہے اس کا سبب بھی غور کریں گے تو دنیا اور دنیا نظر آئے گی مدنی قافلوں میں ہر مہینے سفر کیوں نہیں ہوتا دنیا پیچھا نہیں چھوڑتے فیضان سنت کے پابندی سے درس کیوں نہیں ہوتے دنیا کی مصروفیات اجازت نہیں دیتی سدائے مدینہ کیوں نہیں لگتی دنیا کی میٹھی میٹھی نیند پیچھا نہیں چھوڑتی دعوت اسلامی کے لیے مدنی کاموں کے لیے روزانہ کم از کم دو گھنٹے کیوں نہیں دیے جاتے دنیا کی مجبوریا پیچھا نہیں چھوڑتی ارے ہر ایک کوئی دنیا کا راگ الاپتا رہے گا ہر ایک کوئی صرف دنیا دنیا دنیا ہی کرتا رہے گا آخرت کی تیاری کریں گے کب زندگی تو گزرتی چلی جا رہی ہے گزرتی چلی جا رہی ہے گزرتی چلی جا رہی ہے ہو رہی ہے عمر برف کم چپ کے چپکے رفتہ رفتہ دم بدم یہ سانس ہے ایک رہ برے ملک کے ادم دف اتن ایک روز یہ جائے گا تھم ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے تو برف کی طرح زندگی پگھلتی چلی جا رہی ہے اور حقیقت تو یہ ہے کہ زندگی جو تھی وہ گزر گئی اب کتنی زندگی ہمارے پاس باقی ہمیں پتہ بھی تو نہیں ہے کتنے دن کتنے سال کیا کتنے گھنٹے کتنے منٹ میری زندگی میں مجھے نہیں پتا مجھے نہیں پتا کہ میں واپس اپنے شہر احمد آباد پہنچ پاؤں گا یا نہیں پہنچ پاؤں گا آپ اس کی جدید ماں سے و آفیت اپنے گھر پہنچ پائیں گے کہ نہیں پہنچ گئے ہمیں نہیں پتا اللہ تعالیٰ ہم سب سلامتی کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں اپنی حفظ و امان میں رکھے لیکن زندگی ایک دن گزرنی ہے ضرور گزر ہی جائے گی زندگی وہ جو گزر تھی گزر چکی زندگی اب چند سانسیں رہ گئی ہے بس اگر یہ چند سانسیں بھی ہم نے آخرت کی تیاری میں نہ صرف یہ چند سانسیں بھی اگر ہم نے صرف اور صرف دنیا کی نظر کر دی مرنے کے بعد بہت بہت بہت پچھتانا پڑ سکتا ہے مرنے کے بعد تو ہر ایک پچھتا بدکار بھی پچھتا نیکوکار بھی پچھتا گا بدکار اس لیے پچھتائے گا کہ ہائے میں نے دنیا میں نیکیا نہیں کی اور گناگار اس لیے پچھتائے گا کہ کاش گناگار اس لیے پچھتائے گا کہ میں نے نیکیا ہی نہیں کی گنا میں زندگی بسر کی اور نیکوکار اس لیے پچھتائے گا کہ کاش میں نے پھلا فلا وقت بھی نیکو کاری میں گزار دیا ہوتا کاش فلا فلا وقت میں نے غفلت میں نہ گزارا ہوتا اے کاش تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں مرنے کے بعد مسلمان بھی پچھتائے گا کافی بھی پچھتائے گا پچھتانے والوں کی کیفیت اللہ تبارہ کا وطالعہ سورت المنافقون میں کچھ یوں بیان پرواتا ہے سورت سور مناف آیت نمبر نو دس اور گیارہ اس کا صرف ترجمہ میں برتا ہوں میرا آقا نعمت امام اہل سنت مجدد دین و ملت باعث خیر و برکت شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اس کا ترجمہ یوں فرماتے ہیں اور ہمارے دیے میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرو قبل اس کے کہ تم میں کسی کو موت آئے پھر کہنے لگے اے میرے رب تو نے مجھے تھوڑی مدت تک کیوں مہلت نہ دی کہ میں صدقہ دیتا اور نیکوں میں ہوتا اور ہرگز اللہ سب اللہ کسی جان کو مہلت نہ دے گا جب اس کا وعدہ آ جائے اور اللہ جل کو تمہارے کاموں کی خبر ہے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلائی بھائیوں دنیا غفلت کی جگہ نہیں ہے عبرت حاصل کرنے کی جگہ ہے روز بروز ہمارے سامنے دنیا سے کوچ کرنے والے لوگ ہمیں عبرت کے مدنی پھول عطا کر رہے ہیں ہم اس دنیا سے کوچ کر گئے تمہیں کچھ کرنا باقی ہے ہم جا رہے تمہیں آنا باقی ہے ہر مرنے والا ہمیں عبرت کے مدنی پھول لے کے جا رہا ہے دنیا میں آنے والے تمام عبرت ناک واقعات ہمیں عبرت و نصیحت کے مدنی پھول دیتے جا رہے ہیں دنیا میں آنے والے مسلسل زلزلوں کے یہ جھٹکے عبرت کے مدنی پھول عطا کرے آج یہاں زلزلہ آیا کل وہاں زلزلہ آیا پرسوں وہاں زلزلہ آیا آج اس میں اتنے ہلاک ہو گئے آج اس میں اتنا ہلاک ہو گئے آج یہاں پر یہ حادثہ ہو گیا آج وہاں پر یہ حادثہ ہو گیا آج فلا جگہ پلین کریش ہو گیا آج فلا جگہ ٹرین کا ایکسیڈنٹ ہو گیا آج فلا جگہ روڈ پہ بسیں ٹکرا گئے آج یہ ہو گیا آج وہ ہو گیا یہ واقعات ہم پڑھتے ہیں سنتے ہیں تبصرے کرنے کے نہیں ہوتے یہ سب عبرت کے مدنی پھول ہے جس طرح آن کی آن میں یہ لوگ چلے گئے ہمیں بھی چلے جانا ہے اور اگر آخرت کی تیاری نہیں ہوئی تو مرنے کے بعد بہت بہت بہت بہت پچھتانے کا مقام آ سکتا ہے جہاں میں عبرت کے ہر سو نمونے مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بونے کبھی غور سے بھی دیکھا ہے تو نے جو آباد تھے وہ محل اب ہے سونے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے مکی ہو گئے لامکا کیسے کیسے ہوئے نامور بے لشا کیسے کیسے زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا اسی سے سکندر سا پاتے بھی ہارا ہر ایک لے کے کیا کیا نا حسرت سدھارا پڑا رہ گیا سب یوں ہی زور سارا جگہ جی لگا دے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے بڑھاپے سے پا پیا پیاب قصابی نہ چوکا نہ چیتا نہ سملا ذرا بھی کوئی غفلت کی ہے انتہا بھی جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا جوانی نے پھر تجھ کو مجنو بنایا بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا اجل تیرا کر دے گی بالکل سب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 جہاں تاک میں ہر گھڑی ہو اجل بھی بس اب اپنے اس شہر سے تو نکل بھی یہ جینے کا انداز اب اپنا بدل بھی جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے یہ دنیا ہے فانی ہے محبوب تجھ کو ہوئی آہ کیا چیز مرغوب تجھ کو کیا ہے شیطان مغلوب تجھ کو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 خدا کے واسطے اپنا مدنی ذہن بنا کر پلٹنے کی کوشش کریں یہ اجتماع میں آنا اجتماع میں آنا گھومنے پھرنے کے لیے نہیں ہوتا اجتماع میں آنا سیر و تفریح کے لیے نہیں ہوتا اجتماع میں آنا سرور لطف و سرور حاصل کرنے کے لیے نہیں ہوتا اجتماع میں آ کر کامیاب اجتماع سے پلٹ نہ کہ بندہ اپنی زندگی میں کچھ تبدیلی لے کے پلٹے کامیاب اجتماع سے پلٹنا وہ ہے کہ آدمی کچھ مدنی ذہن لے کر پلٹے کامیاب اجتماع سے لوٹنا وہ ہے کہ جیسا آیا تھا ویسا نہ پلٹے جیسا آیا تھا اس سے بہتر ہو کے پلٹے بے نمازی آیا تھا اجتماع سے نمازی بن کے پلٹے اس کا اجتماع میں آنا کامیاب ہے سنتوں سے دور رہنے والا آیا تھا سنتوں کی دولت لے کر پلٹے اس کا آنا کامیاب آیا تھا آیا تھا داڑھی بنڈانے والا یہود و نسارا جیسی صورت بنا کر آیا تھا لیکن اجتماع سے جب پلٹے چہرے پر میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا نور لے کے پلٹے اس کا کامیاب ہے پلٹنا ننگے سر آیا تھا اور اجتماع سے امام کا تاس سجا کے پلٹے اس کا اجتماع میں آنا کامیاب ہے بے عمل آیا تھا عمل کی دولت لے کر پلٹے اس کا آنا کامیاب ہے خوف خدا سے محروم تھا خوف خدا کی انمول دولت لے کر پلٹے اس کا اجتماع میں آنا کامیاب ہے اس کے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شمع مدھم پڑ رہی تھی اس شمع کو تیز تر کر کے جتی ماں سے پلٹے اس کا اجتماع سے پلٹنا کامیاب ہے ارے جتی ماں سے پلٹنا کامیاب وہ ہے کہ آپ جب پلٹ کر اپنے محلوں میں اپنے گھروں میں اپنے علاقوں میں اپنے شہروں میں اپنے گاؤں میں پہنچے آپ کے گاؤں والے آپ کے محلے والے آپ کے علاقے والے آپ کو دیکھ کر بولے واقعی آپ اجتی ماں سے پلٹ کر آئے ہو ایسا آپ کا تبدیل شدہ ہولیا لے کر آپ پلٹے یہ آپ کا اجتماع میں آنا کامیاب ہے تو آئیے آج اس اجتماع سے اچھی اچھی نیتیں لے کر پلٹے نیت کر لیں ان شاء اللہ تعالی ہماری آج دعوت اسلامی کے اجتماع میں ہم نے شرکت کی ہے آج اس اجتماع سے آشیقان رسول کے سنتوں ہم نے سنے ہیں ہم نے پیارے اکالط اسلام کی پیاری پیاری سنتیں سیکھی ہے آج اس اجتماع سے ہم نے دنیا سے بے رغبتی کے مدنی پھول حاصل کیے آخرت کی قدر و قیمت کو سمجھنے کی کوشش کیے ان شاء اللہ تعالیٰ اپنی آخرت کو بہتر بنانے کی کوشش میں اب ان شاء اللہ تعالیٰ ہم نیت کرتے ہیں کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قدا نہیں ہوگی آج اس اجتماع میں اگرچہ ہم داڑھی کے بغیر آئے ہمارا چہرہ معاذ اللہ نے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جیسا چہرہ تھا لیکن آج دعوت اسلامی کے و عظیم کی برکت سے ہم یہ نیت لے کر پلٹتے کہ اب نام مصطفیٰ پر میری گردن تو کٹ سکتی ہے لیکن میری داڑھی میرے چہرے سے نہیں کٹے گی اور داڑھی انشاءاللہ اللہ تعالی فرانسیسیو کی نقل والی نہیں مصطفیٰ کریم علیہ سلاد و تسلیم کی نقل والی انشاءاللہ پوری ایک مٹھی داڑھی سجاؤں گا میں آیا تھا ننگے سر اور ننگے سر گھومنا یہ میرا آقا علیہ سلاد السلام کا طریقہ نہیں ہے میرے آقا علیہ سلاد السلام نے تو ہمیشہ اپنے سر پر ٹوپی پر امام کا تاج سجایا ہے آج اس ماں سے یہ نیت لے کے پلٹتا ہوں کہ ان شاء اللہ میں بھی میرے اس آقا کی سنت کو زندہ کروں گا سر پہ ان شاء اللہ تعالیٰ سجاؤں گا بلکہ ان شاء اللہ تعالیٰ سنت کے مطابق سر پہ چادر بھی اوڑوں گا یہود و نصارہ کے لباس کا ہاتھ سے بائک ان شاء اللہ تعالیٰ میرے بدن پر میرے آقا کی پسند کا سنت والا لباس ہی سجے گا بلکہ ان شاء اللہ تعالیٰ میں خود نمازوں کا بابا نہیں بلکہ ان شاء اللہ میں دوسروں کو نمازوں کی دعوت دینے والا بنوں گا میں خود صرف صرف اکیلے سنتوں میں عمل کرنے والا نہیں بلکہ دوسروں کو ان شاء اللہ تعالیٰ سنتوں کی دعوت دینے والا بنوں گا ان شاء اللہ میں اپنے آپ کو بھی نیک بناؤں گا اور اپنے اس بگڑے ہوئے معاشرے کو بھی نیک بنانے کی کوشش کروں گا الحمد للہ میں آج دعوت اسلامی کے اجتماع میں آیا ہوں اور دعوت اسلامی نے مجھے میری زندگی کا یہ مقصد دیا ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے اس کے لیے انشاءاللہ اللہ تعالی ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے میں بار بار بار بار بار بار آشیقان رسول کے مدنی قافلوں میں سفر کروں گا اپنی زندگی میں نیکیوں پر استقامت پانے کے لیے تقوا اور پرہیزگاری بڑھانے کے لیے میں انشاءاللہ تعالی زمانے کے ولی کامل آپ تاب قادریت مہتاب رضویہ قبلہ امیر اہل سنت کہ عطا کردہ مدنی انعامات کے تحفے کو گلے سے لگا کے جاؤں گا مکتبۃ المدینہ سے رسالہ حاصل کروں گا اگر مکتبۃ المدینہ سے بالفظ ختم ہو جائے مجھے نہ بھی ملے تو میں اور کسی عاشق کے رسول سے ترکیب بنا کے اس کی فوٹو کو بھی کرا کے بھی اپنے پاس رکھوں گا اس میں دیے ہوئے طریقے کے مطابق روزانہ تیس دن کے مطابق اس کی ان شاء اللہ کھانا پوری بھی کروں گا اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کروں گا یہ میرے میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں زندگی میں نیکیوں پر استقامت پانے کا انمول نسخہ ہے مدنی انعامات تکوا اور پرہیزگاری میں روز برو ترقی کا انمول نسخہ ہے مدنی انعامات اس کو اپنا لیجیے یہ آج کے ایک ولی کامل کا انمول بیش قیمتی توحفہ ہے اس میں طریقہ بھی دیا ہوا کہ اس کی کھانا پوری کس طرح کرنی ہے مختلف سوال آتے نیکوکاری کے گناہوں سے بچنے کے پڑھتے جائیں اور جس جس سوال پہ عمل ہو اس کے دیے ہوئے پیچھے جو طریقہ دیا اس کے مطابق اس کی کھانا پوری کر لے جب مہینہ پورا آ جائے اسلامی مہینہ تو یہ کارڈ رسالے کا پیچھے کا حصہ یہ صرف کارڈ کر اپنے آگے ذمہ دار دعوت اسلامی کو جمع کروا دیں پابندی صاحب اس پر روزانہ فکر مدینہ کر کے اس کو پر کیجئے ہر مہینے ذمہ دار کو جمع کروائیے آپ اس کی برکت اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے آپ اپنے عمل میں مسلسل زیادتی محسوس کریں گے گناہوں سے بچنے نفس و شیطان مسلسل ہمارے پیچھے لگے ہوئے گناہوں سے ہمیں بچنے نہیں دیتے آپ اس مدنی انعامات کو نفس و شیطان کے خلاف گناہوں سے بچنے کا بہترین ہتھیار تصور کریں گے اس کو لے لیجیے اور یہ جو ولولا یہ جوش یہ سنتوں کی محبت جو آج آپ کو اس سنتوں پر اجتماع میں مل رہی ہے اس پر استقامت کے لیے میں تو عرض کروں گا آج ہی اس ماں کے اختتام پر ان شاء اللہ یہاں سے آشیان رسول کے مدنی قافلے سفر کریں گے میں تو آپ کو مشورہ دوں گا کہ آج ہی یہیں سے ہاتھوں ہاتھ مدنی قافلے میں سفر کر لیں اللہ آپ کو توفیق دیے بارہ مہینے کا سفر کر لیجیے تیس دن کا سفر کر لیجیے بارہ دن کا کر لیجیے کم از کم کم از کم تین دن کے تو نیت کر لیجیے کہ انشاءاللہ تعالی مدنی قافلے میں سفر کریں گے اور صرف آج ہی نہیں بلکہ تین دن کی ہے کہ ہر مہینے ان شاء اللہ تعالیٰ کم از کم کم از کم تین دن اپنی آخرت کے لیے مدنی کافلوں میں دیں گے ہونا تو یہ چاہیے کہ ستائیس دن دین کے لیے آخرت کے لیے تین دن دنیا کے لیے چلے یوں نہ سے ہمارا ذہن اتنا نہیں بنا ستائیس دن دنیا کے لیے تین دن آخرت کے لیے دے دیجیے ان شاء اللہ ہر مہینے تین دن مدنی کافلوں میں سفر رہے گا ان شاء اللہ ساتھ ہی ساتھ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے بھائیوں مدنی قابل میں سفر کرنے والے بھائی آج کریں گے اور بل فرض بل فرض آج نہیں کر سکتے دو دن بعد چار دن بعد چھ دن بعد اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ہر زار پر کرم فرمائیں ہمیں دونوں جہاں کی بھلائیاں اور برکت نصیب فرمائیں آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم